بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ قربانی شرعی اور عقلی نقطہ نظر سے پاکستان میں قربانی کے خلاف مہم کئی سال سے مسلسل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہر بقرعید کے موقع پر اخبارات اور رسالوں کے ذریعے سے بھی اور اشتہاروں اور پاپلیٹوں کی صورت میں بھی قربانی کے خلاف پروپیگنڈے کا طوفان اٹھایا جاتا ہے اور ہزاروں بندگان خدا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ کوئی دینی حکم نہیں ہے بلکہ ایک غلط اور نقصان دہ رسم ہے جو ملاؤں نے ایجاد کر لی ہے اس وسوسہ اندازی کے خلاف قریب قریب ہر سال ہی علماء کی طرف سے مسئلے کی پوری وضاحت کر دی جاتی ہے قربانی کے ایک حکم شرعی ہونے مصنون اور واجب ہونے کے دلائل دیے جاتے ہیں اور مخالفین کے استدلال کی کمزوریاں کھول کر رکھ دی جاتی ہیں لیکن ہر مرتبہ یہ سب کچھ ہو چکنے کے بعد دوسرے سال پھر دیکھا جاتا ہے کہ وہی لگی بندی باتیں اسی طرح دہرائی جا رہی ہیں گویا نہ کسی نے قربانی کے مشروع ہونے کا ثبوت دیا اور نہ اس کے خلاف دلیلوں کی کوئی کمزوری واضح کی بلکہ اب تو ایک قدم اور آگے بڑھا کر حکومت کو بے تکلب یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ قربانی کو ازروئے قانون محدود کرنے کی کوشش کریں اس پروپیگنڈے کا اثر ہندی مسلمانوں پر ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو ابھی چند سال پہلے تک متحدہ ہندوستان کا ایک حصہ تھا ہماری سرحد کے اس پار ہمارے کروڑوں دینی بھائی اب بھی سابق متحدہ ہندوستان کے اس حصے میں موجود ہیں جس سے ہم الگ ہوئے تھے انہیں آج بھی اسی قوم سے سابقہ درپیش ہیں جس سے کبھی ہمیں درپیش تھا بلکہ وہ آج تقسیم سے قبل کی بنسبت بدر جہاں زیادہ کمزوری اور مغلوبی کی حالت میں مبتلا ہیں ان پر جس قوم کو غلبہ حاصل ہے وہ سال ہر سال سے گائے کی قربانی پر ہمارے ساتھ سر پھٹول کرتی رہی تھی اور تقسیم کے بعد جب اس سے مسلمانوں پر پورا قابو حاصل ہوا تو اس نے سب سے پہلے انہیں اسی حق سے محروم کیا اب یہ عجیب ستم ذریع بھی کہ پاکستان جو ہندو تہذیب و تمدن کے تسلط سے مسلمانوں کے تہذیب و تمدن کو بچانے کے لیے بنا تھا وہی آگے بڑھ کر ہندوستان کے ہندوؤں کو یہ رہنمائی دے کے کہ مہاراج گائے کی قربانی کیسی آپ تو ہر قسم کی قربانی ادرو قانون بند کر سکتے ہیں یہ چیز سرے سے شاعر اسلام میں داخل ہی نہیں ہے کہ اسے روک دینے پر آپ کو کسی مذہبی تعصب کا الزام دیا جا سکے حق بجانب مسلمان نہیں ہے جو اس سے اپنا مذہبی حق کہہ کر اس پر اصرار کرتا ہے بلکہ وہ ہندو ہیں جو اس غیر مذہبی رسم سے اسے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے ہمیں تو پاکستان میں اس جاہل مسلم اکثریت سے سابقہ ہیں اس لیے یہاں ہم بر بنائے احتیاط بتدریج اس سے محدود کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں آپ کو تو کسی کا ڈر نہیں ہے آپ یک قلم اسے مسدود فرما دیں اس معاملے میں شریعت اسلام مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کے ساتھ ہوگی کس قدر جلد بولے ہیں ہم اس حالت کو جس سے خدا نے ہمیں نکالا اور جس میں ہمارے کروڑوں بائی اب بھی مبتلا ہے شاید برطانوی ہند میں ہندوؤں سے ہماری کشمکش صرف اس لیے تھی کہ اپنی تہذیب کا جھٹکا دوسروں سے کرانے کے بجائے ہم خود اس سے حلال کرنا چاہتے تھے شیطانی ذوق کے کا اندازی مسلمانوں میں اختلافات کی پہلی ہی کوئی کمی نہ تھی کہ تفرقوں کی ماری ہوئی قوم بلواق رحم کی مستحق تھی کسی کے دل میں اس کی خیر خواہی کا جذبہ موجود ہوتا تو وہ یہ سوچتا کہ اس کے اختلافات میں اتفاق کی کوئی راہ دریافت کرے لیکن یہاں حال یہ ہے کہ جو لوگ خیر خواہی کے ارادے یا دعوے سے اٹھتے ہیں وہ ان چیزوں میں بھی اختلاف کی راہیں نکال رہے ہیں جن میں خوش قسمتی سے مسلمانوں کے درمیان ابتدا سے آج تک اتفاق موجود ہے گویا ان حضرات کے نزدیک دین کی اصل خدمت و ملت کی صحیح خیر خواہی یہ ہے کہ متفق علیہ مسائل کو بھی کسی نہ کسی طرح اختلافی بنا دیا جائے اور کوئی چیز ایسی نہ چھوڑی جائے جس کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ سب مسلمان اس پر متفق ہیں قربانی کا مسئلہ ایسے ہی متفق علیہ مسائل میں سے ہیں پہلی صدی ہجری کے آغاز سے آج تک مسلمان اس پر متفق رہے ہیں اسلامی تاریخ کی پوری پونے چودہ صدیوں میں آج تک اس کے مشروع اور مصنون ہونے میں اختلاف نہیں پایا گیا اس میں آئمہ عربا اور اہل حدیث متفق ہیں اس میں شیعہ اور سنی متفق ہیں اس میں قدیم زمانے کے متحدین بھی متفق تھے اور آج کے سب گروہ بھی متفق ہیں اب یہ تقرکہ اور اختلاف کا شیطانی ذوق نہیں تو اور کیا ہے کہ کوئی شخص ایک نرالی بات لے کر اٹھے اور اس متفقہ علیہ اسلامی طریقے کے متعلق بے چائے عام مسلمانوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرے کہ یہ تو سرے سے کوئی اسلامی طریقہ ہی نہیں ہے تفریق بین اللہ و رسول پھر یہ اختلاف بھی کسی معمولی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک بہت بڑی فتنہ انگیز بنیاد پر اٹھایا گیا یعنی سوال یہ چھیڑا گیا کہ یہ عید کی قربانی آخر تم کس سن اتھارٹی پر کرتے ہو قرآن میں تو اس کا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہوا کہ اسلام سند صرف ایک قرآن ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کوئی سند نہیں ہے حالانکہ جس خدا نے قرآن نازل کیا ہے اسی نے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبوس کیا تھا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کسی طرح بھی اس کی کتاب کی اتھارٹی سے کم نہیں ہے نہ وہ کتاب کے ساتھ کوئی ضمنی حیثیت رکھتی ہے نہ اس کے ذریعے سے دیے ہوئے کسی حکم کے لیے قرآن کی توثیق کسی درجے میں بھی ضروری ہے بلکہ حق تو یہ ہے کہ قرآن جس کی سند پر کلام اللہ مانا گیا ہے وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سند ہے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ بتایا ہوتا کہ یہ قرآن خدا نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو ہمارے پاس نہ یہ جاننے کا کوئی ذریعہ تھا اور نہ یہ ماننے کی کوئی وجہ تھی کہ یہ کتاب خدا کی کتاب ہے اب یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے کہ جو حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو اور جس طریقے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا اور اہل ایمان کو اس پر عمل کرنے کی ہدایت کی ہو اس کے متعلق یہ کہا جائے کہ اس کا حکم قرآن میں ہو تو ہم مانیں گے ورنہ پیروی سے انکار کر دیں گے اس کے معنی اس کے سوا اور کیا ہے کہ خدا کی کتاب تو واجب الاتباع ہے مگر خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاتباع نہیں ہے